مواخذہ تو انہین پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمے میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے